وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اور اللہ نے مومنوں کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی جب اس نے کہا میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے